بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فخر لودھی آپ کے سامنے اور آج ہمارا دسواں لیکچر ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ کا تو اس دسویں لیکچر پہ بات کرنے سے پہلے آئیے تھوڑی دیر چل کے یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے کیا دیکھا تھا اور کیا چیز پڑھی تھی اسے تھوڑا سا دوہرا لیں اور پھر ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے تو آئیے چلتے ہیں پچھلے لیکچر کو ذرا تھوڑا سا دہراتے ہیں یہ جو ہم نے نویں لیکچر میں جن چیزوں کو دیکھا تھا وہ تھی ڈیٹا فلو ڈایاگرامس اور اس کے حوالے سے اس کی ڈیٹیلز یہ ڈیٹا فلو ڈایاگرام کی بات ہم نے آٹھویں لیکچر میں شروع کی تھی اور اس حوالے سے ہم نے یہ بات کی تھی کہ سسٹم کی انڈرسٹینڈنگ بڑھانے کے لیے اپنی انڈرسٹینڈنگ سسٹم کے بارے میں جو مختلف ماڈلز یا ٹیکنیکس استعمال ہوتی ہیں ان میں ڈیٹا فلو ڈایاگرامز کا ایک اہم مقام ہے یہ ایک نہایت امپورٹنٹ اور بہت افیکٹو ٹیکنیک ہے جو تقریباً بیس بائیس سالوں سے زیر استعمال ہے اور اس کے استعمال میں کمی نہیں آئی بلکہ یہ زیادہ سے زیادہ پاپولر ہوتی جا رہی ہے اور رہی ہے ہمیشہ تو یہ ڈیٹا فلو ڈایاگرام کے حوالے سے ہم نے پچھلی بار اپنی بات جاری رکھی تھی اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ڈیٹا فلو ڈایاگرامس جو ہیں وہ مختلف لیولز پہ سسٹم کو ڈسکرائب کرنے کے لیے یا اس کو ڈاکومنٹ کرنے کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں تو جو مختلف لیولز ہم نے ڈیٹا فلو ڈائیگرامس کے دیکھے اس میں ہم نے zero level data flow diagrams دیکھی zero level data flow diagrams وہی ڈائیگرام ہوتی ہے جسے کانٹیکسٹ ڈائیگرام بھی کہا جاتا ہے سسٹم کانٹیکسٹ ڈائیگرام اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس زیرو لیول ڈایاگرام سے ہم اس ڈایاگرام کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں جتنا بھی ہم چاہیں جس حد تک ہمیں ضرورت ہو level one and then level two اور لیول تھری ہر ببل جو اس ڈیٹا فلو ڈایاگرام میں ہے اس ببل کو ہم اگر جتنی اس کو ڈسکرائب کرنے کی ضرورت ہو جتنا آسانی سے وہ چیز پورا سسٹم سمجھ آ جائے اس وقت تک ہم اس کو ایکسپینڈ کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ سارا سسٹم بڑا کلیئرلی ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے and at that point we just stop and you know then we move from there یہ ڈیٹا فلو ڈائگرامس اور uh, اس کی ریفائنمنٹ کے بارے میں ہم نے دو تین باتیں کی تھیں جن میں ایک امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ جب ہم کسی ببل کو ایکسپینڈ کرتے ہیں تو یہ اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس ببل کی ان پٹس اور آؤٹ پٹس جو ایکسپینشن سے پہلے تھیں جب آپ اس ببل کو ایکسپینڈ کریں گے تو جو لیٹ سے کہ ایک ببل جو ہے وہ تین نئے پروسیسز میں ڈیوائڈ ہو گیا جو پہلے نظر نہیں آ رہے تھے جب اس کی ڈیٹیل آپ نے ایڈ کی تو ان تینوں کے جب کمبینیشن کو ہم لیں گے تو ان میں جو total number of inputs اور total number of outputs جو ان تین سے جو اس ایک ببل سے نکلے وہ اس میں کوئی چینج نہیں ہوگی وہ وہی ہوں گی جو پہلے اس ببل جس ببل کو آپ ایکسپینڈ کر رہے ہیں اس کی total number of inputs اور total number of outputs coming from other processes اور ڈیٹا سورسز اور ادر ایجنٹس ایکسٹرنل ایجنٹس اور going out to other processes اور ڈیٹا سورسز اور ٹو ادر ایجنٹس تو اس چیز میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اور اگر کسی قسم کی ہم کوئی نئی ڈسکوری کرتے ہیں یعنی کہ ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ کوئی ان پٹ یا کوئی آؤٹ پٹ جب ہم نے کسی ببل کو ایکسپینڈ کیا تو ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ یہاں پر اس کو یہ ان پٹس بھی چاہیے in order to complete its work تو ہم پچھلے لیول پہ واپس جائیں گے اور اس میں بھی وہ ان پٹ یا آؤٹ پٹ ایڈ کر دیں گے تو یہ ریفائنمنٹ کے پروسیس میں یہ اس چیز کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے کہ ساری ڈائگرامس جو ہمارے پاس ہوتی ہیں وہ سب کی سب کنسسٹنٹ اور کوہرنٹ ہونی چاہیے یعنی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ایک ڈائگرام سے دوسری ڈائگرام دوسرے لیول پہ آپ پہنچے ہیں تو اس میں انفارمیشن میں کوئی بیسک تبدیلی آ گئی ڈیٹا فلو ڈائگرامس کے حوالے سے ہم نے اور آگے چلتے ہوئے دیکھا کہ کامن مسٹیکس ان میں کیا ہو جاتی ہیں جو تین چار چیزیں ہم نے دیکھی وہ کچھ اس طریقے سے تھی کہ یہ ممکن ہے کہ کوئی پروسیس ہم ایسا اس میں دکھائیں شو کریں جو ایک بلیک ہول کے طور پہ کام کر رہا ہو بلیک ہول کیا ہے کچھ آپ کو اگر یاد آ رہا ہو تو ذرا ذرا اپنے آپ کو یاد دہانی کی کوشش کیجیے بلیک ہول بیسکلی ایسی ایسا پروسیس ہے جس میں صرف ان پٹس آ رہی ہیں اس سے کوئی آؤٹ پٹ جنریٹ نہیں ہو رہی تو جو بھی اس میں ان پٹس ہیں وہ اس میں جا کے ڈوب رہی ہیں اس وہ کوئی میننگ فل کام نہیں کر رہا اسی سے ملتی جلتی ایک اور پرابلم ہم نے دیکھی تھی اور وہ ایکچولی اس سے بالکل ریورس پرابلم تھی اور وہ پرابلم یہ تھی کہ کسی پروسیس میں صرف اس کی آؤٹ پٹس ہوں کوئی ان پٹ نہ ہو تو یعنی کہ یہ پروسیس کوئی ان پٹ لیے بغیر کچھ آؤٹ پٹس جنریٹ کر رہا ہے اس طرح کے پروسیس کو میریکل کہا جاتا ہے آف کورس کہ ایسی چیز پاسبل نہیں ہے کہ کوئی بغیر ان پٹ کے کوئی کام کیا جا سکے تو یہ تھی دوسری کامن مسٹیک جو ان سے اس کے علاوہ ایک جو تیسری جو زیادہ مشکل ڈیٹیکٹ کرنا ہے مسٹیک اس کو ہم گرے ہول کا نام ہم نے دیا تھا گرے ہول کیا چیز ہے گرے ہول ایک ایسا پروسیس ہے جس میں اس کی کچھ ان پٹس ہیں اور کچھ اس کی آؤٹ پٹس بھی ہیں لیکن اس آؤٹ پٹ کو جنریٹ کرنے کے لیے ہمیں جو ان پٹس چاہیے وہ پوری نہیں ہیں یعنی کہ صرف جو ان انپٹس ہیں اس سے وہ والی آؤٹ پٹ جنریٹ نہیں ہو سکتی ایسے پروسیس کو گرے ہول کہا جاتا ہے اور یہ ذرا پہلے دو کیسز کی نسبت زیادہ مشکل ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا اس کے بعد ہم نے ڈیٹا فلو ڈائگرام کے کانٹیکس میں ہم نے کچھ انلیگل ڈیٹا فلوز کا بھی ذکر کیا تھا اور یہ دیکھا تھا کہ ایسے ڈیٹا فلو جو الاؤڈ نہیں ہیں جو غلط ہیں جو انلیگل ہیں جو آپ کر نہیں سکتے اس میں جو کیسز ہم نے دیکھے تھے وہ کچھ اس طریقے سے تھے سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اگر دو ایکسٹرنل ایجنٹس جو ہیں وہ آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں انفارمیشن ایکسچینج کر رہے ہیں without involving any of the processes جو اس سسٹم کا حصہ ہیں دیٹ مینس کہ وہ ایسی چیز ہے جو اس سسٹم میں شو نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ سسٹم سے باہر ہے وہ سسٹم کے اندر کبھی انفارمیشن آئے ہی نہیں رہی اس وجہ سے دیٹ از انلیگل دوسرا انلیگل ڈیٹا فلو جو ہم نے دیکھا تھا وہ کچھ اس طریقے سے تھا کہ ایکسٹرنل ایجنٹ آپ کے ڈیٹا سٹور کے ساتھ انفارمیشن ایکسچینج کر رہا ہے یا ڈیٹا اسٹور سے ایکسٹرنل ایجنٹ کو انفارمیشن جا رہی ہے یا ایکسٹرنل ایجنٹ سے ڈیٹا اسٹور کے اندر انفارمیشن آ رہی ہے وداؤٹ انوالونگ اے پروسیس جو اس سسٹم کا حصہ ہو ونس اگین ہم نے جب ڈیٹا فلو ڈائگرامس کا ذکر کیا تھا تو شروع میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ ڈیٹا فلو ڈائگرام میں ہم صرف وہ پروسیسز شو کریں گے جو کوئی میننگ فل کام کر رہے ہیں ڈیٹا کو صرف اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر رہے ہیں تو ایسے پروسیسز ڈیٹا فلو ڈائگرام میں نہیں دکھائے جاتے اس وجہ سے یہ ممکن نہیں ہے کہ صرف ایک انفارمیشن ایکسچینج ہو رہی ہو from a data store to external agent اور اس میں بیچ میں ہمارے سسٹم کا کوئی پروسیس شامل نہ ہو تو یہ بھی ایک انلیگل ایکٹیویٹی ہے اور تیسری illegal activity data flow diagrams کے حوالے سے ہم نے دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ دو ڈیٹا سٹورز جو ہیں آپس میں انفارمیشن ایکسچینج کر رہے ہیں وداؤٹ اے پروسیس جو ہم ڈیٹا فلو میں ہمیں نظر آئے گا تو وہ جو دو ڈیٹا سٹورز ہیں وہ دے آر ڈائریکٹلی کنیکٹڈ اور بیچ میں سے کسی پروسیس سے گزرے بغیر وہ آپس میں ان میں انفارمیشن ایک ڈیٹا سٹور سے دوسرے ڈیٹا سٹور میں جا رہی ہے once again that was also illegal activity so اس طریقے سے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ڈیٹا فلو ڈایاگرامس کس طریقے سے ریفائن کی جاتی ہیں کیا ان میں کامن مسٹیکس ہوتی ہیں اور کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ڈیٹا فلو ڈائیگرامس کے حوالے سے الاؤڈ نہیں ہیں وہ انلیگل کنسیڈر کی جاتی ہیں اب ہم اپنی اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں یہ ذرا اپنے ذہن میں رکھیے کہ اس ساری گفتگو کا مقصد اور یہ جو کچھ بھی ہم ٹیکنیکس اور جو کچھ بھی ہم مختلف ٹولس دیکھ رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے مقصد ہمیشہ ہمارا یہ ہے کہ یوزر کی ریکوائرمنٹ کو اچھے طریقے سے سمجھنا اور اس کو اس طریقے سے ڈاکومنٹ کرنا کہ وہ بعد میں یوزر کے لیے بھی آسان ہو اس کو دیکھنا سمجھنا جو آپ نے ڈاکومنٹ کیا ہے اور اس کو ویریفائی کر سکے اور اس کے بعد آپ کی جو ڈیولپمنٹ ٹیم ہے اور اس میں جو کچھ بھی لوگ انوالوڈ ہیں ان سب کے لیے بھی اس ڈاکومنٹیشن کو فالو کرنا تو سسٹم کو اچھے طریقے سے سمجھ کے ڈاکومنٹ کرنا یہی اس سارے گفتگو کا مقصد ہے تو آئیے اس سلسلے میں چلتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں کہ ہم اور کیا کچھ کر سکتے ہیں یہ جس چیز کا میں ذکر یہاں پر کر رہا ہوں یوزر انٹرفیس اسپیسیفیکیشن کے حوالے سے یہ ریکوائرمنٹ کے حوالے سے ایک بڑی کنٹروورشل چیز سمجھی جاتی ہے یہ کنٹروورشل کس طریقے سے ہے بہت سارے جو ہمارے سافٹ ویئر انجینئرس ہیں وہ دونوں طرف ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریکوائرمنٹ کا حصہ ہو سکتی ہے اور کچھ لوگ یہ ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ یوزر انٹرفیس کے بارے میں ریکوائرمنٹ جو اسپیسیفکیشن ڈاکومنٹ ہے یہ اس ڈاکومنٹ میں یوزر انٹرفیس کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے کیونکہ اس سے جو توجہ جو ہے وہ ریکوائرمنٹ سے ہٹ کے وہ ڈیزائن کی طرف چلی جاتی ہے تو اس حوالے سے یہ ایک کنٹروورشل چیز ہے جس طریقے سے میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ دونوں طرف ہیں ذاتی طور پہ میں اس چیز کی فیور میں ہوں کہ یوزر انٹرفیس اسپیسیفیکیشنز جو ہیں یہ ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ کا حصہ ہوں تو اس میں کوئی حرچ نہیں ہے بلکہ اس سے آپ کی سسٹم کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ اور جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے آئیے ذرا چل کے ذرا دیکھتے ہیں کہ سسٹم نے کیا کچھ ڈاکومنٹ کرنا ہوتا ہے اور اس سے کس کس نے اس کو کس طریقے سے پڑھ کے اس سے آگے کیا نتیجہ نکالنا ہے اور کس طریقے سے اس کو یوز کرنا ہے یہ جو ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن ڈاکومنٹ ہے اس میں ہم فنکشنل ریکوائرمنٹ کی باتیں تو کرتے ہی ہیں اس کے علاوہ ہم نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کی بات بھی کرتے ہیں اور اس نان فنکشنل ریکوائرمنٹ میں ایک بڑی امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ یوزیبلٹی آتی ہے تو اس حوالے کو ذہن میں رکھیے گا میں واپس آؤں گا اور اس سے ریلیٹڈ کچھ بات کروں گا یعنی کہ یوزیبلٹی جو ہے وہ بھی ایک امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ ہے گو کہ یہ نان فنکشنل ریکوائرمنٹ ہے اور اس کا پورے سسٹم کے ڈیزائن پر کافی امپورٹنٹ امپیکٹ ہوتا ہے کہ اگر اس چیز پہ توجہ نہ دی جائے دوسرا یہ جو ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن ڈاکومنٹ ہے اس کو جس طریقے سے میں نے کہا کہ جو کلائنٹ کی طرف کی جو ٹیم ہے انہوں نے اس ڈاکومنٹ کو پڑھ کے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے ان کی ریکوائرمنٹس پراپرلی کیپچر کی کہ نہیں کی تو یہ کچھ اس طریقے سے لکھا جانا چاہیے کہ وہ آسانی سے اس کو سمجھ سکیں فالو کر سکیں اور ویریفائی کر سکیں کہ آپ ان کی بات کا صحیح طریقے سے مطلب سمجھیں اور پھر تاکہ آگے چل کر آپ کوئی ایسی چیز نہ بنائیں جو ان کی ایکسپیکٹیشن سے مختلف ہو دوسرا امپورٹنٹ جو اسی کانٹیکس میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس ڈاکومنٹ کو لے کے آپ کی ڈیزائن ٹیم نے سسٹم بنانا شروع کرنا ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کی جو ٹیسٹنگ کی ٹیم ہے انہوں نے اسی ڈاکومنٹ کو لے کے اسے یہ جانچنا ہے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو اس ڈاکومنٹ کے حوالے سے جو کچھ لکھا جا رہا ہے یہ جو سافٹ ویئر بنے گا اس سافٹ ویئر کو وہ کس طریقے سے ٹیسٹ کریں گے یعنی کہ یہ ڈاکومنٹ ایسا ڈاکومنٹ ہے جو ایک طرف کلائنٹ کی آرگنائزیشن کو اس کی ضرورت ہے ان کی ٹیم کو اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے اور سو اس لیے یہ اس طریقے سے لکھا جانا چاہیے کہ انہیں آسانی سے بات سمجھ آ جائے وہ فالو کر سکیں ڈیزائن کی ٹیم اس ڈاکومنٹ کو دیکھ کے سافٹ ویئر ڈیزائن کر سکے ٹیسٹنگ کی ٹیم اس ڈاکومنٹ کو دیکھ کے ٹیسٹ کیسز ڈیزائن کر سکے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں آگے چل کے بات کریں گے اور ٹیسٹنگ کی پلاننگ کر سکے ڈاکومنٹیشن کی ٹیم اس ڈاکومنٹ کو دیکھ کے یوزر مینول یا اور ٹریننگ مینولس وغیرہ بنا سکے تو یہ ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ جو ہے ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن ڈاکومنٹ اس حوالے سے یہ ایک نہایت ہی امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے اور الٹیمیٹلی یہ ہر طرح سے ایک سارٹ آف کانٹریکٹ کا کام دیتا ہے تو جب ہم نے یہ بات کی کہ یہ ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن ڈاکومنٹ جو ہے یہ ہر ایک کے لیے ایک بیس لائن ڈاکومنٹ کا کام دے رہا ہے اس ڈاکومنٹ کو آپ کلائنٹ سے کانٹریکٹ سائن کرنے کے لیے بھی آپ استعمال کریں گے اور یہ الٹیمیٹلی یہ بیس لائن بنے گا ساری activity design testing documentation user manual training material everything اسی ڈاکومنٹ سے آگے چل کے نکلے گی تو اس میں یوزر انٹرفیس جب بیچ میں ڈالتے ہیں میرا ذاتی خیال ہے اور میری بات سے ایکچولی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس سے اتفاق کرتے ہیں جس طرح کہ میں نے کہا دس از اے کنٹروورشل ایشو بہت سارے لوگ اس سے اتفاق نہیں کرتے لیکن میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ جب آپ یوزر کی انٹرفیس کی اسپیسیفکیشن جو گوئی گرافیکل یوزر انٹرفیس جو ہے سسٹم کا جب وہ آپ اس میں شامل کرنا شروع کر دیں تو ہر ایک کے لیے بات کو سمجھنا سسٹم کو فالو کرنا اور اس کو آگے ٹیسٹ کیسز بنانا یوزر ڈاکومنٹیشن بنانا یوزر مینول بنانا ٹریننگ مٹیریل بنانا ہر ایک کے لیے یہ کافی آسان کام ہو جاتا ہے اس وجہ سے اس کی ایک کافی میرے خیال میں کافی ویلیو ہے یوزر انٹرفیس بیچ میں ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن ڈاکومنٹ کے بیچ میں ڈالنے کی جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں وہ کیوں مخالفت کرتے ہیں اگر یہ اتنا ہی یوزفل ڈاکومنٹ ہے اتنی ہی یوزفل یہ چیز ہے ایلیمنٹ ایسا ہے کہ جس طریقے سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا ہیلپ فل ہے ہر ایک کو بات سمجھنے میں کافی آسانی ہوگی تو جو اس کے مخالف ہیں ظاہر ہے کہ ان کی بھی کچھ بات ہوگی کوئی وجہ ہوگی وہ مخالفت کرتے ہیں ایسی بات تو نہیں ہے کہ ہوا میں ہی لوگ بات کر رہے ہوں اس کی دو تین بڑی سمپل سی وجوہات ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پہلی بات پہلی بات یہ ہے کہ جب یہ گرافیکل یوزر انٹرفیس وہاں پر ڈیفائن ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کا فوکس آہستہ آہستہ شفٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے ریمبر کہ ریکوائرمنٹ اسپیسیفیکیشن ڈاکومینٹ میں ہم کس چیز کا ذکر کرتے ہیں ہم صرف اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ سسٹم نے کیا کرنا ہے ہم اس چیز کا قطن ذکر نہیں کر رہے کہ سسٹم نے یہ کام کیسے کرنا ہے تو جب یہ گرافیکل یوزر انٹرفیس سامنے آ گیا تو اب ہم آہستہ آہستہ اس طرف مڑ گئے کہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کام جو یہ ریکوائرمنٹ یا یہ یوز کیس جس طریقے سے لکھا ہوا ہے سسٹم ایکچولی اس یوز کیس کو اس طریقے سے امپلیمنٹ کرے گا تو یہ ہاؤ کی طرف ہم چل پڑے ہیں وٹ سے ہم نکل گئے ہیں تو اس لیے کیونکہ یہ ڈیزائن ایکٹیویٹی کا حصہ بعض اوقات سمجھا جاتا ہے اس وجہ سے لوگ ایڈوکیٹ کرتے ہیں اس چیز کو کہ اس کو اسپیسیفکیشن ڈاکومنٹ میں نہ رکھا جائے اسی زمن میں جو دوسری بات ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب تک آپ کی ریکوائرمنٹس اسٹیبل نہ ہوں یعنی کہ یوزر سے آپ ریکوائرمنٹ لے رہے ہیں اور ان ریکوائرمنٹس کو ڈاکومنٹ کر رہے ہیں اور اس میں کافی چینجز آ رہی ہیں آپ یوزر سے بات کرتے ہیں you are understanding develops and things like that you get your feedback اور اس کے بعد آتے ہیں اور واپس جا کے اس ڈاکومنٹ کو چینج کرتے ہیں تو جب ایسی فیز سے آپ گزر رہے ہوں شروع کی اسٹیجز میں ایسا ہوتا ہے کہ کئی بار آپ کو ایک ہی بات بار بار لکھنی پڑتی ہے کیونکہ وہ بات کلیئر نہیں ہوتی بعض کا آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں فرق ہوتا ہے بعض کا یوزر کے بتانے میں کچھ پرابلم ہو جاتی ہے تو اگر آپ اسی سٹیج سے یوزر انٹرفیس بیچ میں ڈالنا شروع کر دیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کو وہ اس یوزر انٹرفیس کو بھی بار بار چینج کرنا پڑے گا اور اس بار بار چینج کرنے کی وجہ سے آپ کی ایفرٹ بہت بڑھ جائے گی تو اس وجہ سے بھی یوزر انٹرفیس کو ذرا سمجھا جاتا ہے کہ بعض اوقات آپ خام خواہ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں شروع کے سٹیج میں یوزر انٹرفیس بیچ میں شامل کر کے تو اس سلسلے میں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ یوزر انٹرفیس اس وقت آپ بیچ میں ایڈ کرنا شروع کریں جب ریکوائرمنٹس کافی حد تک سٹیبل ہو چکی ہوں اور پھر اس طرح کے پرابلمس نہیں آئیں گے تیسرا امپورٹنٹ ایسپیکٹ جس کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے اور یہ بڑی کامن مسٹیک ہے اکثر ڈاکومنٹس میں میں نے دیکھا ہے کہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے اور وہ یہ چیز ہے کہ یوزر انٹرفیس یا وہ جو گوئز یا وہ جو اسکرین شاٹس آپ کہہ لیں انہی کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہی ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن ڈاکومنٹ کا سبسٹیوٹ بن گیا ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ جو ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ ہے اس میں صرف اسکرین شاٹس ہوتی ہیں اور ان اسکرین شاٹس کی ڈسکرپشن ہوتی ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن ڈاکومنٹ ہے حالانکہ یہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے ایسا آپ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یوزر کی ریکوائرمنٹ آپ پراپرلی آپ کیپچر نہیں کر رہے اور اس میں کافی اس چیز کے چانسز ہو جاتے ہیں کہ آپ غلطی کر جائیں گے اوکے سو اگر آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن ڈاکومنٹ کے سبسٹیچیوٹ کے طور پہ یوزر انٹرفیس ڈیزائن یا اسکرین شاٹس کو یوز نہ کیا جائے تو پھر اس چیز کی کافی ویلیو ایڈیشن ہو سکتی ہے یوزر انٹرفیس کے حوالے سے ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن ڈاکومنٹ میں ویلیو ایڈ ہو جاتی ہے یوزر انٹرفیس کے حوالے سے تو میں اس چیز کو اپنی ایک ایگزامپل کے ذریعے میں وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو آئے چلتے ہیں ذرا اس تھوڑی سی ایگزامپل کو دیکھتے ہیں اس ایگزامپل میں ذرا تھوڑا سا میں کانٹیکسٹ آپ پہ واضح کرتا چلوں before I go into that example وہ کانٹیکس یہ ہے کہ یہ گوئی یا یوزر انٹرفیس جو ہے گرافیکل یوزر انٹرفیس یہ اسی ایگزامپل کا ہے اسی یوز کیس کا ہے جو ہم نے پچھلے سے پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈیلیٹ کے حوالے سے دیکھا تھا کہ جہاں پر ہم نے ایکٹیویٹی ڈائیگرام اور وہ ساری چیزیں یوز کی تھیں کہ یہ وہ کمیشنس کا کوئی کمپوننٹ ڈیلیٹ کرنا ہے اس میں یوزر ان کمپوننٹس کو ڈیلیٹ کر سکتا ہے اور کچھ اس کے نارمل پیتھ میں کچھ چیزیں تھیں نارمل پیتھ میں کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو نارمل پیتھ میں یہ تھا کہ یوزر وہ سلیکٹ کرتا ہے کمپوننٹ اور پھر اس کمپوننٹ کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سسٹم ڈیلیٹ کرنے سے پہلے یہ پوچھے گا کہ بھائی یہ چیز پرماننٹلی ڈیلیٹ ہو جائے گی تو تمہیں واقعی اس چیز کو ڈیلیٹ کرنا ہے کہ نہیں اور ایک بار وہ جب چیز ڈیلیٹ ہو جائے گی یوزر وہ اپنا ایکشن لے لے گا تو اس کے بعد وہ چیز سسٹم سے پرماننٹلی ڈیلیٹ ہو جائے گی اس کے آلٹرنیٹو کورسز کیا تھے آلٹرنیٹو کورسز یہ تھے کہ یوزر کسی اسٹیج پہ اس چیز کو اس ایکشن کو کینسل کر سکتا ہے اور ایکسیپشن کنڈیشن کیا تھی ایکسیپشن کنڈیشن دو تھیں ایک یہ تھی کہ ایسا کمپوننٹ یا ایسا آبجیکٹ جو کسی جگہ پہلے استعمال ہو چکا ہو وہ ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا اور دوسری ایکسیپشن کنڈیشن یہ تھی کہ یوزر صرف اپنی ہیرارکی میں صرف کمپوننٹس کو ڈیلیٹ کر سکتا ہے وہ سسٹم میں کہیں اور جا کے جو اس کے ایکسیس میں نہیں ہے کمپوننٹس یا آبجیکٹس یا ایلیمنٹس جو ڈیلیٹ کرنا چاہے ان کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتا اور اگر ان کو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو سسٹم اس کو ڈیلیٹ کرنے کی اجازت نہیں دے گا تو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ آئیے چلتے ہیں اس ذرا یوزر انٹرفیس کو دیکھتے ہیں اور پھر اس حوالے سے ذرا بات کریں گے اب اسی یوز کیس کے حوالے سے یہ جو گوئی آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے اس میں آپ کو یہ دو باکسز نظر آ رہے ہیں ایک پہلا باکس ہے وہاں سے آپ یہ یوزر جو ہے جب اس یوز کیس پہ جائے گا تو اس کو سامنے یہ گوئی نظر آئے گی اس پہلے باکس میں سے وہ ایک کیٹیگری سلیکٹ کرے گا کیٹیگری کیا چیز ہے کہ کس ٹائپ کا کمپوننٹ آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے جب وہ کیٹیگری سلیکٹ کر لی تو دوسری جو آپ کو باکس نظر آ رہا ہے دائیں طرف اس میں اس کیٹیگری سے ریلیٹڈ جتنے آبجیکٹس ہیں وہ نظر آنے شروع ہو جائیں گے اور یوزر پھر ان میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کر لے گا اس کے بعد ڈیلیٹ کا بٹن پریس کرے گا جب یوزر ڈیلیٹ کا بٹن پریس کرے گا تو اس کے بعد یہ اگلا یہ جو ڈائلاگ باکس نظر آئے گا یہاں پر یوزر سے کنفرمیشن میسج اس کے سامنے آئے گا یوزر سے پوچھا جائے گا کہ آپ یہ جو ایکشن لے رہے ہیں اس سے یہ آبجیکٹ یا یہ کمپوننٹ جو ہے یہ پرماننٹلی ڈیلیٹ ہو جائے گا آپ کیا واقعی ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں تو اس سٹیج پہ ونس اگین یوزر یا تو اسے کہے گا کہ اوکے ہاں میں واقعی ایسا چاہتا ہوں یا اس چیز کو کینسل کر سکتا ہے تو یہ اس کا نارمل کورس آف ایکشن ہے جب یوزر اس کو اوکے کہے گا اگر اس نے یوزر نے اوکے کر دیا تو اس اسٹیج پہ ایک اور یہ جو ڈائلاگ باکس ہے سامنے یہ نظر آئے گا یہ صرف یہ چیز ایک طرح سے انفارمیشن یوزر کو دے رہا ہے کہ یہ فلانا آبجیکٹ ڈیلیٹ ہو گیا ہے سسٹم سے پرماننٹلی آپ کا جو آپ جو کام کر رہے تھے وہ پورا ہو گیا جب ہم ایکسیپشن کے کیس میں اس کو دیکھتے ہیں تو ایکسیپشن کے کیس میں آپ نے وہ آبجیکٹ کو سلیکٹ کیا اسے ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کی جب اسے ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کی تو اس وقت سسٹم یہ میسج دے گا کہ یہ آبجیکٹ جو ہے یہ کسی کے استعمال میں ہے اس وجہ سے آپ اسے ڈیلیٹ نہیں کر سکتے یا یہ آبجیکٹ آپ کی حیرارکی میں نہیں آ رہا اس وجہ سے آپ اسے ڈیلیٹ نہیں کر سکتے تو یہ ایک یوزر انٹرفیس ہے جو اس پورے یوز کیس کے ساتھ اگر آپ اٹیچ کر دیں گے تو میرا خیال ہے کہ اس یوز کیس کو سمجھنے میں کافی آسانی ہو سکتی ہے ابھی اس یوز کیس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو شروع میں میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک نان فنکشنل ریکوائرمنٹس جو ہیں ان کو بھی ہیلپ ملتی ہے ان کو بھی ویژولاز کرنے میں اگر ہم یوزر انٹرفیس کی ڈیٹیلز بیچ میں شامل کریں تو وہ ایک یوزیبلٹی کے حوالے سے ذرا اس کو دیکھتے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگر اس یوزیبلٹی کو ہم ذہن میں رکھیں تو اس یوزر انٹرفیس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے اور اسی اسٹیج پہ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ یوزیبلٹی اس سے امپروو ہو گئی آئیے چلتے ہیں ذرا تھوڑا سا واپس چلتے ہیں یہ جو دو ایکسیپشن کنڈیشنز تھیں میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں ایکسیپشن کنڈیشن کون سی تھی ایک ایکسیپشن کنڈیشن یہ تھی کہ آپ نے کوئی ایسا آبجیکٹ ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کی جو آلریڈی کسی استعمال میں ہے اور جب آپ نے اسے ڈیلیٹ کا بٹن اسے سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کا بٹن پریس کیا تو اس وقت یہ میسج آیا کہ یہ چیز آپ ڈیلیٹ نہیں کر سکتے اور دوسری وہ چیز تھی کہ اگر آپ کے وہ آبجیکٹ یا کمپوننٹ جو آپ ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی ہرارکی میں نہیں ہے آپ نے اس کو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کی اس سٹیج پہ سسٹم نے یہ میسج دے دیا کہ جی یہ آپ ڈیلیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو اس کمپوننٹ یا آبجیکٹ کو ڈیلیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے اب اسی چیز کو ذرا تھوڑا سا مختلف انداز میں دیکھیے اگر میں پہلے سٹیج پہ ہی جب میں کیٹیگری سلیکٹ کر رہا ہوں اور اس کے بعد جو یوزر کے سامنے جو لسٹ کمپونیٹس کی پاپولیٹ کر رہا ہوں اگر وہ لسٹ پاپولیٹ کرتے وقت ہی اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ اس میں صرف وہ کمپونیٹس یا آپشنس نظر آئیں جن کو یہ یوزر ڈیلیٹ کر سکتا ہے یعنی کہ وہ ان دونوں ایکسیپشن سے آلریڈی باہر ہوں یعنی کہ صرف وہ آبجیکٹس جو ابھی کسی کے استعمال میں نہیں اور وہ آبجیکٹس جو اس یوزر کی حرارکی میں آتے ہیں صرف وہی آبجیکٹ جو ان دونوں کنڈیشن پہ پورے اترتے ہوں اگر صرف وہی اس لسٹ میں نظر آئیں تو یوزر کا میرا خیال ہے کہ یوزیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کام بہت آسان ہو جائے گا بجائے اس کے کہ وہ کسی آبجیکٹ کو سلیکٹ کرے اس کے بعد ڈیلیٹ دبائے پھر اسے میسج آئے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے یوزر کے سامنے وہ چیز اس سے پہلے ہی ہوگی کہ جو کام کر سکتے ہیں صرف وہی سامنے آ رہا ہے اور جو کام نہیں کر سکتے وہ اس کے سامنے آ ہی نہیں رہا تو اس وجہ سے اگر آپ یوزر انٹرفیس جہاں پر اس طریقے سے آپ نے ڈیزائن کر دیا یہاں پر کر دیا یوزر کی فیڈ بیک سامنے آ سکتی ہے اسی سٹیج پہ اور اسی سٹیج پہ یوزبلٹی کو امپروو کیا جا سکتا ہے تو اس طرح آپ نے دیکھا کہ اگر آپ ان باتوں کا خیال رکھیں جو تھوڑی دیر پہلے میں نے ابھی کی تھیں کہ یوزر انٹرفیس کی ڈیٹیلز اس وقت آپ بیچ میں شامل کرنا شروع کریں جس وقت ریکوائرمنٹس آپ کی کافی حد تک اسٹیبل ہو چکی ہیں اور یوزر انٹرفیس اسکرین شاٹس جو آپ بنا رہے ہیں ان کو ایس آر ایس ان جو ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ جو ہے ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن ڈاکومنٹ جو ہے اس کے سبسٹیوٹ eh, کے طور پہ استعمال نہ کریں بلکہ اس کو اس انفارمیشن کو جو آپ نے آلریڈی یوز کیسز یا کسی اور فارم میں آپ نے لکھی ہوئی ہے اسی انفارمیشن کو زیادہ بہتر طریقے سے ایلیبوریٹ کرنے کے لیے آپ استعمال کریں تو کافی آسانی پیدا ہو سکتی ہے اس ڈاکومنٹ کو پڑھنے میں اور اس ڈاکومنٹ کو فالو کرنے میں اور اس کے ساتھ ساتھ ہی بہت سارے یوزیبلٹی سے ریلیٹڈ ایشو اسی سٹیج پہ سامنے آ سکتے ہیں اور آپ کو بہت ساری تکلیف سے جو بعد میں چل کے اگر یوزر کہے کہ نہیں یہ انٹرفیس اچھا نہیں ہے یا مجھے اس طریقے سے نہیں اس طریقے سے زیادہ یوزیبلٹی زیادہ بہتر نظر آتی ہے وغیرہ وغیرہ تو اس اسٹیج پہ ہی ان ایشوز کو ایڈریس کر کے کافی مشکلات سے بچا جا سکتا ہے ریکوائرمنٹس کے حوالے سے ایک اور نہایت مشکل مقام آتا ہے اور وہ مقام یہ ہے کہ جب آپ یوزر سے بات کر رہے ہیں یا یوزر جس سسٹم کو بنوانا چاہ رہا ہے اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یوزر خود ان چیزوں کے بارے میں کلیئر نہیں ہے تو آئیے چلتے ہیں ذرا اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں یہ ہے کہ اگر آپ کی ریکوائرمنٹس میں انسرٹینٹیز ایمبیگوٹیز یا ویگنس ہو تو اس کو کیسے ٹریٹ کیا جائے کیسے اس کو ہینڈل کیا جائے اس سے پہلے کہ ہم یہ بات کریں کہ اس کو ہینڈل کیسے کریں ذرا تھوڑا سا ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ ایسا ہوتا کیوں ہے ایسی بات پیدا ہوتی کیوں ہے یعنی بعض اوقات یہ چیز ذرا تھوڑی سی کنفیوزنگ ہو جاتی ہے کہ ایسی کیا بات ہے کہ یوزر کو ہی نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے بے شمار اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یوزر جو ہے وہ ایک ایسا سسٹم بنوانا چاہ رہا ہے جو اس سے پہلے ایگزسٹ نہیں کرتا یعنی کہ کوئی کسی قسم کا مینول پروسیس بھی نہیں ہے جو اس سسٹم جس کو آپ آٹومیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یوزر کو ایک ویژن آئی ہے یوزر کے ذہن میں خیال آیا ہے کہ میرا یہ بزنس ہے اگر اس میں میں یہ چیزیں کچھ شامل کر لوں تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بزنس پروسیسز کو امپروو کر لوں اور اس سے میرے مارجنس بڑھ جائیں گے میرا پروفٹ بڑھ جائے گا اور میں ultimately I will be making more money تو ایسے کیسز میں کئی بار یہ جو ہے ایک ویژن ہوتی ہے اور اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہوتی اور the idea is not concrete it is not crystallised اور اس وجہ سے اس کو کیپچر کرنا اس کو سمجھنا کافی مشکل ہو جاتا ہے ایسی سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے ایک ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے جسے ہم پروٹو ٹائپنگ کہتے ہیں تو یہ پروٹو ٹائپنگ ہے کیا چیز ذرا اس کو ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں پھر ریکوائرمنٹ کے حوالے سے ہم اس پہ بات کریں گے سب سے پہلے ریکوائرمنٹ کے حوالے سے پروٹوٹائپ کی بات کرنے سے پہلے ذرا سافٹ ویئر پروٹوٹائپ کو ذرا سمجھ لیں کہ ہوتی کیا چیز ہے and how is it different from prototypes جو دوسرے سسٹمز میں آپ کو اس حوالے سے بات یہ سننے یا دیکھنے کو ملتی ہے پروٹوٹائپ عام طور پہ دوسرے سسٹمز اگر کوئی آپ نے مکینیکل سسٹم اپنے کی بات کر رہے ہوں تو اس میں جو پروٹوٹائپ بنے گی وہ پروٹوٹائپ ایک کافی حد تک فنکشنل سسٹم کی ہم بات کر رہے ہوں گے مثلا اگر ہم کہیں کہ ہم نے ایک جہاز کی پروٹوٹائپ بنائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہاز کافی حد تک فنکشنل ہے یہ اڑ بھی سکتا ہے اور اس میں جو باقی سارے کام ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں اور اس کو پروڈکشن میں لے جانے سے پہلے ہم اس کا ایک وہ ورکنگ ماڈل تیار کیا ہے جس میں یہ سارے کام ہوتے ہیں جب وی آر سیٹسفائڈ نا we can take it into production شاید معمولی معمولی چینجز اس میں کرنے کی کچھ ضرورت پڑے لیکن بڑی حد تک وہ کام ختم ہو چکا ہوگا اس اسٹیج پہ software prototype on the other hand یہ کافی مختلف چیز ہے یہ اس میں اکثر اوقات جب ہم بات کرتے ہیں پروٹوٹائپ کی سافٹ ویئر کے حوالے سے تو یہ کوئی ورکنگ سسٹم نہیں ہوتا یہ ایک اپ ہوتا ہے یعنی کہ ایک آپ اس طریقے سے سمجھ لیں کہ ایک فلم ہے اور ورسز کوئی ایکچوئل سین ہے دونوں میں جس طریقے سے فلم فرق ہوتا ہے کہ فلم میں اس چیز کو پریٹینڈ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ ایسا ہے جب کہ ریئلٹی کچھ اور چیز ہوتی ہے یہ سافٹ ویئر پروٹوٹائپس بھی اسی طرح کی کچھ چیزیں ہیں اگر ہم اپنی کسی فلم میں دیکھیں جس طریقے سے آپ کے ہیرو صاحب مار دھاڑ کر رہے ہوں گے شاید ایکچوئل ریئلٹی میں وہ چیز آپ کے سامنے ویسے نظر نہ آئے سافٹ ویئر پروٹوٹائپ ایک صرف جو ایپلیکیشن جو الٹیمیٹلی سامنے آئے گی اس کا ایک موک اپ اس کا ایک ماڈل ہے اٹ از ناٹ ورکنگ یہ صرف یہ شو کر رہی ہے کہ یہ ایپلیکیشن کیا کام کرے گی کیسے کام کرے گی یہ پروٹوٹائپ ہم کیوں کرتے ہیں software software prototype بنانے کی تین بیسک وجوہات ہوتی ہیں اور ہم اس میں سے صرف ایک کے حوالے سے ابھی ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے ایک اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے جس طریقے سے میں نے ذکر کیا کہ کسی قسم کی انسرٹینٹی ہے کوئی چیز واضح نہیں ہے اس کو ذرا کچھ بنا کے دیکھا جائے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اسی انسرٹنٹی کے حوالے سے دو اس کے پہلو ہو سکتے ہیں ایک پہلو تو یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز امپلیمنٹ کرنی ہے آپ مختلف ٹیکنالوجی آپشنس کو دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں یہ والی آپشن بہتر رہے گی کہ یہ والی آپشن بہتر رہے گی اس سے پرفارمنس بہتر ملے گی کہ اس سے پرفارمنس بہتر ملے گی تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اس ایپلیکیشن کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اٹھاتے ہیں جس کو ہم سارٹ آف ورٹیکل پروٹوٹائپ کہتے ہیں اور اس کو اینڈ ٹو اینڈ اوپر سے لے کے نیچے تک پوری ایپلیکیشن نہیں صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو سارا کام کر رہا اور اس میں ان چیزوں کو ایویلیویٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ سسٹم جب پورا بنے گا تو اس میں کیا ایشوز ہوں گے ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے دوسری انسرٹنٹی جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ آپ کا جو یوزر جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں کلیئر نہیں ہے کہ وہ اسے کیا چیز چاہیے تو یہ پروٹوٹائپ اس کیس میں بھی آپ کو کافی ہیلپ دے گی وہ کیسے وہ اس طریقے سے کہ جب آپ یہ موقع اپ بناتے ہیں ایک آپ نے کوئی اس کی جو یوزر کی ریکوائرمنٹس کو آپ نے کیپچر کیا اس کے بعد آپ نے ایک اس کا mock up working model once again remember this is a mock up working model this is not a real thing لیکن اس سے یہ ہے کہ یوزر کو وہ چیز دیکھنے میں ایک ٹینجیبل تھنگ ایک چیز اسے نظر آئے گی اور اس پہ وہ فیڈ بیک دے سکتا ہے کہ یہ آپ کے اس کو اس طریقے سے چینج کرنا ہے نہیں میں ایکچولی یہ چیز چاہ رہا تھا وغیرہ وغیرہ تو یہ ریکوائرمنٹ کے حوالے سے یہ چیز کافی یوزفل ہو سکتی ہے کہ یوزر کی کوئی ایمبیگوٹی ہے کوئی اس میں تھاٹ میں کلیئرٹی نہیں ہے تھاٹس ویگ ہیں تو ان چیزوں کو اس سے پہلے کہ آپ ایکچوئل سسٹم بنائیں آپ جا کے اس پہ ٹائم اسپینڈ کریں اس کا پورا ڈیزائن کریں اور بعد میں پتہ لگے کہ یہ یوزر ایکچولی یہ چیز نہیں چاہ رہا تھا وہ کچھ اور چیز چاہ رہا تھا یا اس کی ایکسپیکٹیشن پہ یہ چیز پوری نہیں اتر رہی تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک موقع بنا کے ایک ذرا تھوڑا سا آئیڈیا لے لیں اور جب ایک بار وہ چیز کلیئر ہو جائے اس کے بعد اس کا ایکچوئل ڈیزائن اور کوڈنگ اور ٹیسٹنگ وغیرہ اس کی کمپلیٹ ہو پروٹوٹائپ کا ایک تیسرا استعمال بھی ہو سکتا ہے اور وہ استعمال اسی طریقے سے ہو سکتا ہے جس طریقے سے تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو ایگزامپل دی کہ ایک جہاز کا پروٹوٹائپ کا مطلب یہ ہے کہ جہاز یہ جو سسٹم بنا ہوا ہے یہ تقریباً تقریباً کمپلیٹ ہے شاید کچھ مائنر چینجز کرنی پڑیں but it can go to the next stage یہ اب تیار ہے آلموسٹ تو اس کو آگے ایوالو کیا جا سکتا ہے سافٹ ویئر کے حوالے سے بھی یہ ایک ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ پروٹوٹائپ کو آگے سسٹم کی ایولیوشن کے لیے سسٹم بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے گو کہ یہ ایک خطرناک کام ہوتا ہے بعض اوقات اور اس کے لیے ہمیں بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت پڑتی ہے لیکن ابھی اس وقت میں اس سلسلے میں اور اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا سافٹ ویئر پروٹوٹائپ جو ہے اس کے حوالے سے دو تین باتوں کا سمجھنا نہایت ضروری ہے اور ان چیزوں کو اپریشیٹ کرنا نہایت ضروری ہے جس طریقے سے میں نے پہلے کہا کہ یہ پروٹوٹائپ اکثر اوقات اٹ از جسٹ اے موک اپ یہ ایکچولی ریئل سسٹم نہیں ہوتا اور اگر اس میں کوئی فنکشنلٹی ہو بھی تو وہ فنکشنلٹی جو ہے اس قبل نہیں ہوتی کہ اس کو آگے لے کے جایا جا سکے اس کی کیا وجہ ہے جب ہم ریکوائرمنٹ کے حوالے سے پروٹوٹائپ کی بات کرتے ہیں ریکوائرمنٹ یوزر سے گیدر کرنی ہے ان ریکوائرمنٹس کو آپ نے اس سے ویریفائی کروانا ہے یہ دیکھنا ہے کہ جو انڈرسٹینڈنگ میں جو جو گیپس ہیں ان کو ختم کرنا ہے اس کو پورا کرنا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی سسٹم ایسا بنانا ہے جلدی سے بنانا ہے تاکہ آپ یوزر سے جلدی فیڈ بیک لے سکیں اگر آپ اسے پورا سسٹم بنانا شروع ہو گئے اور اس میں پوری ساری چیزیں آپ نے ڈال دیں جو کچھ بھی اس سسٹم میں جا سکتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ نے اتنا ہی ٹائم زیادہ لگا دیا جو ڈیولپمنٹ سسٹم آپ نے بنانا تھا تو الٹیمیٹلی فائدہ کیا ہوا کہ آپ نے ایک سسٹم بنا دیا اس کے بعد یوزر سے فیڈ بیک لے لی اگر وہ غلط ہے تو پھر آپ کو نئے سرے سے بنانا پڑے گا تو پروٹوٹائپ کا مقصد یہ ہے کہ ایک چیز جلدی سے آپ بنا دیں اور یوزر سے فیڈ بیک آپ لے لیں تاکہ اگر کوئی غلطی ہے اس اسٹیج پہ پکڑی جائے اور پھر آپ اسے ٹھیک کریں آپ سمجھ جائیں اور پھر اس کو سسٹم کو نئے سرے سے بنانا شروع کریں تو یہ ایک نہایت اہم بات ہے جس کو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پروٹوٹائپ کا اصل میں مقصد کیا ہے اور یہ کس لیے آپ بنا رہے ہیں اگر آپ اس کو ریکوائرمنٹس کو گیدر کرنے کے لیے ریکوائرمنٹس کو بہتر سمجھنے کے لیے بنا رہے ہیں تو اس کو آپ نے جلدی سے جلدی بنانا ہے اور اس میں آپ نے دیر نہیں لگانی جتنی آپ دیر لگائیں گے اتنا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹائم اس میں ویسٹ کر رہے ہیں اور آپ کو وہ کام دوبارہ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ جو چیز جو پروٹوٹائپ جو بنائی جاتی ہے یہ کافی جلدی بنائی جاتی ہے تو جلدی بنانے کا مقصد کیا ہے جلدی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ڈیزائن بھی ویک ہوگا اور بہت سارے چیزیں ہو سکتا ہے کہ آپ نہ کریں جس طرح کہ میں نے کہا کہ یہ موقع ہے یہ اصل چیز ہے ہی نہیں تو اس کو کبھی اصل چیز کے رنگ میں پیش بھی نہیں کرنا چاہیے اس وجہ سے اسے تھرو اوے پروٹوٹائپ کہا جاتا ہے تھرو اوے پروٹوٹائپ کیا چیز ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ان سوالوں کا جواب لیا جائے جو چیزیں کلیئر نہیں ہیں ان کو کلیریفائی کرنے کی کوشش کی جائے جو چیزیں ایمبیگوس ہیں ان کی ایمبیگوٹی کو دور کیا جائے اس پروٹوٹائپ سے بعض اوقات اگر کوئی کانفلکٹنگ ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی سامنے آ جاتی ہیں دو چیزیں ایسی ہیں کہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز آپ کر سکتے ہیں جب آپ نے اس چیز کو ماڈل بنا کے پیش کیا تو وہ کانفلکٹ سامنے آ جاتا ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو یہ نہیں ہو سکتا یہ کریں گے تو یہ نہیں ہو سکتا تو اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اس پروسیس کے ذریعے آپ دور کر سکتے ہیں اور آپ کا ریکوائرمنٹ کا پروسیس زیادہ اسٹرانگ ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ونس اگین میں یہ بات دہراؤں گا کہ آپ نے یہ کام جلدی سے جلدی کرنے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ اسی میں آپ کی ویلیو ایڈیشن ہے ادر وائز اگر آپ جتنی آپ دیر لگائیں گے تو ویلیو ایڈیشن اتنی کم ہوتی جائے گی تو اس وجہ سے کیونکہ اس کا ڈیزائن ویک ہوگا اس میں پوری فنکشنلٹی نہیں ہوگی یہ اس میں بہت سارا پیچ ورک کیا جائے گا اس میں یو you نو know, صرف ہو سکتا ہے کہ ایک مووی کا سین ہی اسی طرح کی آپ کوئی چیز بنا رہے ہوں تو اس پروٹوٹائپ کو ایک بار جب یہ اپنا استعمال پورا کر چکے یعنی کہ جب آپ نے ریکوائرمنٹس جو آپ نے لینی ہیں وہ مل گئیں جو آپ نے کلیئرٹی آپ کو چاہتے ہیں وہ آپ کو پوری مل گئی اس کے بعد اس چیز کو ڈسکارڈ کر دینا ضروری ہے کیونکہ اگر اس پہ آپ سسٹم کو بلڈ کرنے کی کوشش کریں گے ایسی عمارت جس کی بنیادیں ہی کمزور ہوں جب آپ اس پہ ایک بڑا ہائی اسٹوری بلڈنگ بنائیں گے تو الٹیمیٹلی وہ چل کے گر جائے گی تو یہ کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس کی کوئی بنیاد ہے ہی نہیں آپ نے کچھ کاغذ اور کچھ اس طرح کے کانے اور اس طرح کی کچھ چیزیں آپ نے اسٹراز جوڑ کے ایک کوئی چیز کھڑی کر دی ہے یوزر کو دکھانے کے لیے صرف پروف آف کانسیپٹ کے لیے اگر آپ اس کو پورا بڑا بنانے کی کوشش کریں گے اٹ ول فال ڈاؤن تو اس وجہ سے اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ اس کو ڈسکارڈ کر دیں and that is why it is called throw away prototype software prototype بنانے کے کچھ تھوڑے سے رسکس بھی ہیں اور یہ امپورٹنٹ چیز ہے اس چیز کو سمجھنا اور یہ تھرو اوے پروٹوٹائپ کے حوالے سے ہی میں بات کر رہا ہوں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب یہ پروٹوٹائپ بن جاتی ہے یوزر یا آپ کی مینجمنٹ اس پروٹوٹائپ کو دیکھتی ہے تو اسی وقت بڑے زور و شور سے تالیاں بجنی شروع ہو جاتی ہیں اور ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ اوکے اب تو سسٹم تقریباً تیار ہو گیا تو اب تو یہ چند دنوں کی بات ہے کہ اب آپ پروڈکشن سسٹم اس کو بنا دیں گے یاد رکھیے یہ کانسیپٹ شاید وہی ہے لوگوں کے ذہن میں جو ایک زیادہ فزیکل سسٹمز جن کی ہم نے بات کی تھی اس حوالے سے کہ وہ جو پروٹائپ ہوتا ہے وہ ایکچوئل سسٹم کے بہت قریب ہوتا ہے اس میں تقریباً ساری ڈیٹیل شامل ہوتی ہیں سافٹ ویئر میں ایسا نہیں ہے یہ میں بات بار بار دہرا رہا ہوں اور یہی اس کا سب سے بڑا رسک ہے کہ سافٹ ویئر جب پروٹائپ بنتی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب چند دنوں کے اندر یہ سسٹم تیار ہو جائے گا اور اسی طریقے سے ایکسپیکٹیشنس ہائی ہو جاتی ہیں تو ایک تو اس کو مینج کرنا بڑا ضروری ہے کہ آپ نے اپنی مینجمنٹ کو بھی اس چیز کے حوالے سے بات کرنی ہے اور کلائنٹ کو بھی اس چیز کی یاد دہنی کراتے رہنا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ ایکچوئل چیز نہیں ہے یہ پروٹوٹائپ ہے اس کو ہم آگے لے کے نہ تو ہم آگے لے کے چل سکتے ہیں اس کو ہم نے ڈسکارڈ کرنا ہے اس کے اوپر بلڈ نہیں کرنا اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ابھی تو سسٹم بننا شروع نہیں ہوا سسٹم ابھی بننے میں بہت ٹائم لگے گا دوسرا امپورٹنٹ جو چیز ہے جس کو آپ نے مینج کرنا ہے اس حوالے سے وہ بعض کا یہ ہے کہ کیونکہ یہ پروٹوٹائپ ہوتی ہے اس میں اگر کوئی اسکرین شاٹس ہیں کوئی ڈیٹا آپ کال کر کے لے کے آ رہے ہیں انہیں دکھا رہے ہیں تو بعض کا وہ پرفارمنس بڑی تیز نظر آتی ہے کہ آپ نے یہ کام کیا اور فوراً اس کا جواب آ گیا جبکہ ایکچوئل سسٹم میں ہو سکتا ہے کہ اس نے ایک پورے پروسیس سے گزرنا ہو جو آپ نے پروسیس بلڈ نہیں کیا اور اس کی وجہ سے ڈیلے پیدا ہو جائے تو یوزر کی ایکسپیکٹیشن پروٹوٹائپ دیکھنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ ہو کہ یہ سسٹم بڑا ایفیشینٹ ہوگا اس حوالے سے یا اس پروسیس کے حوالے سے جبکہ ایکچولی لیٹر آن وہ اتنا نہیں ہوگا تو بعض کا اس چیز کو بھی مینج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ پروٹوٹائپ میں وہ ڈیلیز بھی بعض کا انکوپریٹ کر دیے جاتے ہیں یوزر کو سمجھانے کے لیے اور جو پہلا جو میں بات کر رہا تھا کہ یوزر کی ایکسپیکٹیشنس کو اس چیز سے اس طریقے سے مینج کرنا کہ یہ سسٹم ایکچولی ہم نے ڈسکارڈ کر دینا ہے اس میں کچھ ٹرکس سمجھ لیں جو کیے جا سکتے ہیں پلے کیے جا سکتے ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہیں کہ جو پروٹوٹائپ بنانے کے لیے جو آپ ٹول یوز کر رہے ہیں وہ وہ والا ٹول نہ ہو جو ایکچوئل پروڈکشن کے لیے یوز کرنا ہے اگر آپ ایسا کریں گے تو لا لا یہ چیز سب کے سامنے واضح ہوگی کہ یہ اگر آپ نے ایکچوئل سسٹم آپ نے لیٹ سے کہ جاوا میں بنانا ہے اور یہ آپ نے جو پروٹوٹائپ جو ہے یہ ویژول بیسک میں آپ نے بنائی ہوئی ہے یا اسمال ٹاک میں بنائی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ سارا کام نئے سرے سے کرنا ہی پڑے گا تو وہ ایکسپیکٹیشن اس طریقے سے سیٹ ہو جاتی ہے تو یہ پروٹوٹائپ کے حوالے سے یہ آپ یاد رکھیے گا یہ بات کہ یہ this is a discardable prototype یہ تھرو وے پروٹوٹائپ ہے اس کو آپ نے لے کے آگے نہیں چلنا اور اس کے حوالے سے یوزر eh, کی ایکسپیکٹیشنس کو مینیج بھی کرنا ہے خاص طور پہ میں صرف یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ریکوائرمنٹ کے حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ کا پروٹوٹائپ بنانے کا مقصد کچھ اور ہو جس طریقے سے ہم نے کہا تھا کہ اس کے کوئی آرکیٹیکچرل ایویلیوشن بھی کی جا سکتی ہے یا الٹیمیٹلی اس پروٹوٹائپ کو آپ نے ایوالو کر کے ریئل سسٹم میں لے کے جانا ہے that code be a different story لیکن اگر آپ نے یہ ریکوائرمنٹ کو گیدر کرنے کے لیے ان کو کلیریفائی کرنے کے لیے آپ نے استعمال کرنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ یہ تھرو اوے پروٹوٹائپ ہو اب جو ریکوائرمنٹ کی بات کرنے ختم کرنے سے پہلے میں ایک ایسے بڑے سمپل سے ٹول کی بات کرنا چاہوں گا ایک سمپل سی ٹیکنیک کی بات کرنا چاہوں گا جو میں نے دیکھی ہے کہ it's an extremely effective technique اور بڑی اتنی سمپل ہے اور جتنے اس کے فائدے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ کو ہمیشہ یہ چیز یوز کرنی چاہیے اور اس چیز کو کہتے ہیں ٹریسبلٹی میٹرکس یہ ٹریسیبلٹی میٹرکس ہے کیا چیز آئیے میں آپ کو یہ چل کے دکھاتا ہوں یہ اسکرین پہ یہ چیز دکھاتا ہوں اور پھر اس کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کس طریقے سے آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے یہ ٹریسبلٹی میٹرکس ہے جو آپ کو ایک ٹیبل سا نظر آ رہا ہے اس کے مختلف کالمز ہیں اینڈ ایکچولی یہ نمبر آف کالمز جو ہیں یہ بڑھ بھی سکتے ہیں یہ آگے چل کے اور اس میں چیزیں ایڈ ہو سکتی ہیں اور ایکچولی جو آپ کی ڈیولپمنٹ کا پروسیس بڑھے گا اس میں یہ چیزیں ایڈ ہوتی جائیں گی لیکن ریکوائرمنٹ کے حوالے سے ذرا اسے دیکھیے یہ جو پانچ چھ کالم آپ کو نظر آ رہے ہیں serial number feature use case I D user interface I D priority build number use case cross reference یہ کیا چیزیں ہیں یہ ایک طرح سے انفارمیشن کو طے کر رہا ہے کہ آپ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں جو جو آپ کے فیچرس ہیں جو سسٹم میں آپ کو چیزیں چاہیے اس فیچر کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ نے کون سا یوز کیس استعمال کیا یعنی کہ کون سے یوز کیس میں وہ فیچر ایڈریس ہو رہا ہے اور وہ فیچر آپ اس کے بارے میں جو ریکوائرمنٹ کا جو پروسیس ہے جو پورا جس پروسیس سے وہ گزر کے وہ کام اچیو کریں گے وہ کون سا یوز کیس ہے جو اس پرٹیکولر فیچر یا فنکشنالٹی کو اچیو کرے گا پھر اسی حوالے سے اگر آپ کے پاس یوزر انٹرفیسز آپ نے بیچ میں ڈالے ہوئے ہیں تو کون سا یوزر انٹرفیس جو ہے وہ کون سے فیچر کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یوز ہوگا یہ ذرا دو تین چیزیں یہاں پر میں ذکر کر دینا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اٹ از کوائٹ پاسبل کہ ایک فیچر جو ہے وہ ایک سے زیادہ یوز کیسز سے مل کے وہ چیز امپلیمنٹ ہو رہی ہو اور اسی طریقے سے ایک سے زیادہ گرافیکل یوزر انٹرفیس جو گوئز جو ہیں ایک سے زیادہ استعمال ہو رہی ہوں اس ایک فیچر کو بلڈ کرنے کے تو this is one to many relationship it's it may be you know ایک feature more than one use cases اور یوزر آئیٹیز سملرلی ایک یوز کیس جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ فیچرس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہو تو ultimately this is a many to many relationship once again ہو سکتا ہے کہ ایک فیچر ایک سے زیادہ یوز کیسز سے مل کے امپلیمنٹ ہو رہا ہو یا ایک گوئی ہے اس پہ ایک سے زیادہ فیچرس جو ہیں آپ نے سارے کے سارے اکٹھے کر دیے ہیں جو پانچ چار پانچ مختلف چیزیں ہیں وہ شاید ایک ہی گوئی پہ جو جو فنکشنز ہیں اسی سے پرفارم ہو رہے ہوں تو مینی ٹو مینی ہے تو یہ ایک ریلیشن شپ بلڈ کر رہی ہے ایک اینڈ سے لے کے دوسرے اینڈ تک کہ کون سا فیچر کس یوز کیس میں کس گوئی کے ذریعے امپلیمنٹ ہو رہا ہے اس کی پرائرٹی کیا ہے اس کا کس بلڈ میں وہ جائے گا یوز کیسز کا آپس میں کیا تعلق ہے وہ کراس ریفرنس اور جس طریقے سے میں نے کہا کہ یہ آگے چل کے یہ بات آپ اس میں یہ ڈال سکتے ہیں کہ کون سا آبجیکٹ اس یوز کو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہیلپ فل ہے اس کے لیے اس فیچر کے لیے کون سے ٹیسٹ کیسز جو ہیں اس فیچر کو ٹیسٹ کرنے کے لیے لکھے گئے ہیں تو یہ ایک ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک پورا ایک ٹریس دیتا ہے ایک ریکوائرمنٹ کا کہ ایک ریکوائرمنٹ کے مختلف حوالے کون کون سے ہیں مختلف سٹیجز سے وہ کہاں کہاں سے گزر رہا ہے اور جب وہ ریکوائرمنٹ چینج ہوگی یا کہیں پر چینج ہوگی تو آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ کس کس جگہ پہ جا کے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت پڑے گی سو اس سے دو تین چیزیں ہو جاتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ چینج کو آسانی سے مینج کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک ریکوائرمنٹ چینج کی تو اس کا مطلب ہے فلاں یوز کیس میں جا کے چینج کرنی ہے فلاں آبجیکٹ میں جا کے چینج کرنی ہے فلاں ٹیسٹ کیس کو چینج کرنا ہے اسی طریقے سے دوسرا یہ ہے کہ یہ اس چیز کو انشور کرتا ہے کہ کوئی آپ کی جو اگر کوئی فیچر یا ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ نے اس کی کوئی ایسپیکٹ رہ نہیں گیا اس کے لیے یوز کیس بھی لکھا ہے اس کے لیے گوئی بھی ہے اس کے لیے ٹیسٹ کیس بھی لکھا ہے there is some object that will implement and so so تو کسی بھی پہلو سے وہ چیز رہ نہیں گئی تو یہ ایک طریقے سے آپ کے جتنے سسٹم میں آرٹیفیکٹس ہیں ان کو ایک کراس ریفرنس کے طور پہ یہ چیز پیش کرتی ہے اور کراس ریفرنس آپ کو اس سے ملتا ہے اور کافی آسانی پیدا ہو جائے گی آپ کے لیے آگے چل کے تو یہ ٹریسیبلٹی میٹرکس میرا خیال ہے کہ it's an extremely effective tool میری ایکسپیرینس میں اور آپ کو یہ ہمیشہ استعمال کرنا چاہیے اس ٹریسیبلٹی میٹرکس کی بات کے ساتھ ہی میں ریکوائرمنٹ پہ ہماری جو گفتگو پچھلے کافی دنوں سے چل رہی تھی اس کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں اس بات کو ختم کروں میں تھوڑا سا پچھلے جو لیکچرز جو اس حوالے سے بات ہوئی ہے اس کو میں اوور ویو ذرا دوبارہ کرنا چاہ رہا ہوں اس کو ایک بار دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا اور اس سے پہلے سب سے پہلے میں آپ کو ریمائنڈ کروانا چاہوں گا کہ ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ اس پورے پروسیس میں کتنی اہم ہیں یاد کیجئے فریڈ برک صاحب کی بات کہ ریکوائرمنٹس وہ چیز ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے کہ یہ سب سے مشکل کام ہے اس چیز کا ڈیسائیڈ کرنا کہ سسٹم میں ایکچولی کیا چیز چاہیے اور اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں چل کے آپ کو بہت پرابلم ہوگی اور اسی حوالے سے اگر میں یہ کہوں کہ آپ یہ جو جتنے بھی ہم نے ٹیکنیکس پیچھے پڑھی ہیں جس میں ہماری یوز کیس ماڈلنگ ہمارے اسٹیک ہولڈرس کی بات ہمارے بزنس پروسیس ماڈلس ہمارے ڈیٹا فلو ڈایاگرامس اگر ہم ان سب چیزوں کو افیکٹولی ہم استعمال کر سکیں گے تو مجھے کافی امید ہے کہ آپ ایک اچھا ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ بنا سکیں گے اور اگر آپ اس میں یعنی کہ پوری طرح اس پہ توجہ دیں گے تو الٹیمیٹلی یہ اس صورت میں سامنے آئے گی جس کو ہم ایک اچھا سافٹ ویئر سسٹم کہیں گے جو کہ یوزر کی ریکوائرمنٹس کو پورا کر رہا ہوگا تو اس ساری بات کو آپ کو یاد دلانے کے بعد میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم انالیسس کو جاری رکھیں گے اور اپنا سفر سافٹ ویئر ڈیزائن کی طرف شروع کریں گے اس وقت تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم اور خدا حافظ